دشواریاں نہیں آسانیاں مسلم نوجوانوں کے لیے میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ انہیں غلو اور سختی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے اعتدال اور نرمی کے پہلو کو اپنانا چاہیے خصوصاً عام لوگوں کے سلسلے میں جو ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنہیں خواص متقی اور پرہیزگار افراد برداشت کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی ایک مسئلے میں یا جملہ مسائل میں اپنے لیے وہ پہلو اپنائیں جس میں زیادہ احتیاط اور سلامتی پائی جاتی ہے لیکن اگر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہی زیادہ احتیاط ہی کا راستہ اپنائے اور آسانی کی راہ بالکل چھوڑ دے تو دین احتیاطی مشکلات کا مجموعہ ہو کر رہ جائے گا جس میں صرف شدت اور سختی ہی پائی جائے گی حالانکہ اللہ اپنے بندو کے لیے وسعت اور آسانی چاہتا ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نصوص سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ مجمعین پر نگاہ ڈالیں گے وہ یہ یہ جان گے کہ چیزیں آسانی کی طرف بلاتی ہیں دشواریوں کو دور کرنے کی دعوت دیتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے بندو پر سختی اور شدت پسندی کا رویہ اپنانے سے دور رہا جائے روزے کے احکام کو بیان کرنے کے بعد قرآن کا ارشاد ہے یورید اللہ بکم الیسر ولا یورید بکم الاسر البقرہ آیت نمبر 185 اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا طہارت کے بیان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا المائدہ آیت نمبر 6 نکاح کے احکام کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کے آخر میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف ضعیفہ ذویف نمبر اٹھائیس اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے قصاص کے سلسلے میں معافی اور صلح کی اجازت دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم البقرہ آیت نمبر 178 یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اب رہی بات احادیث کی تو اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں ہم پہلے نقل کر چکے ہیں وہ کافی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کے باعث ہلاک ہو گئے یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ امام احمد النسائی ابن ماجہ اور الحاکم نے روایت کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکت اور صلاحیت سے بڑھ کر حد سے زیادہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی اور اس کا تعلق قول و عمل اور رائے تینوں سے ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی نے ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کر دیا لوگ اس کی طرف روکنے کے لیے بڑھ ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور ایک ڈول پانی لا کر بہا دو تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے سختی کے لیے نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب دو باتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو چنتے جس میں زیادہ آسانی ہوتی جبکہ وہ گناہ نہ ہو متفق جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی چراع کی شکایت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرائی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر سختی کرنا اور ہمیشہ ان سے عظیمت کا مطالبہ کرنا ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے اگر ایک شخص اکمل و اسلم کی طلب میں اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عام لوگوں پر بھی سختی کرے اس طرح وہ غیر شعوری طور پر ان کو دین سے متنفر کر دے گا اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے لمبی نماز ہوتی تھی اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق علی جب تم میں سے کوئی امام ہو تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے اس لیے کہ مقتدیوں میں کمزور بیمار اور بھوڑے بھی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی طرح نماز پڑھے تو وہ نماز کو جتنی طویل کرنا چاہے کرے عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اني لاقوم الى الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبی کروں کہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں پر شاک نہ ہو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس تخفیف کی صورت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے باعث لوگوں کو سوم و وصال سے منع کیا سومی وصال سے منع کیا لوگوں نے کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے متفق آسانی اگرچہ ہر زمانے میں مطلوب رہی ہے لیکن ہمارے اس دور میں تو یہ اور زیادہ ضروری اور مطلوب ہو گئی ہے آج دین کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے یقین میں پختگی باقی نہیں ہے لوگوں پر مادی زندگی کا غلبہ ہو چکا ہے بہت سے منقرات عموم بلوا کا اس طرح روپ دہار چکے ہیں گویا وہ زندگی کی بنیاد ہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شاز ہے آج دین سے وابستہ رہنا انگارو کو پکڑنے کے مترادف ہے یہ ساری چیزیں آسانی اور نرمی کی متقاضی ہیں اسی لیے فکاہ نے کہا ہے مشقت آسانی کو لاتی ہے معاملات کی تنگی وسعت کی طالب ہوتی ہے اور عموم بلوا تخفیف کا موجب ہوتا ہے